عرض ناشر نحمد علی رسول الکریم اما بعد قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں اس دنیا میں اور آخرت میں سلامتی و سکون کی ہوگی یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے میرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے ساری زندگی اس کی تعلیم و تربیت میں صرف صرف کی اور اس تعلیم و تربیت سے کئی زندگیاں اللہ پاک کی رضامندی میں گزری اسی کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی اسلوب پیش خدمت ہے آقا کائنات سے التجا ہے کہ ہم سب کو اس سے استفادے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اس کتابچے کے معاونین کے ہم شکر گزار ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اس کتابچے کو قبول فرما کر ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت سے راضی کرائے آمین